سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا کرتا اور آپ کے جوتے اٹھا کر لا دیتا تھا وہ بیمار پڑ گیا آپ اس کے پاس تشریف لے گئے جبکہ اس کا والد اس کے سرحانے بیٹھا ہوا تھا آپ نے اس بچے سے فرمایا اے فلا کہو لا الہ الا اللہ اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا اور اس کا والد خاموش رہا آپ نے اپنی بات دہرائی اس نے پھر اپنے والد کی طرف دیکھا اس دفعہ اس کے والد نے کہا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو یہ سن کر بچے نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و انکا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو فرما رہے تھے اللہ کا شکر ہے جس نے اسے میرے سبب سے جہنم سے بچا لیا حدیث نمبر تین ہزار آٹھ مسنت احمد